سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت والی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا ایک قدم ایک برائی کو مٹا دیتا ہے اور ایک قدم نیکی لکھ دیا جاتا ہے مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی اور واپس لوٹتے ہوئے بھی حدیث نمبر پچیس سو اکیس مسند احمد